اب میں صرف محبت کی اب اگر میں لاجیکل جو آرگومنٹ ہوتا ہے جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے وہ سب استعمال کروں تو بات ذرا سا بوجھل ہو جائے گی میں صرف چھوٹا سا جملہ ایسا کہہ رہا ہوں جو بچوں کو بھی یاد رہ جائے گا بڑوں کو بھی یاد رہ جائے گا محبت کہتے ہیں اصل میں قدر دانی کو غور کر لیجیے اور پورے ایک سال غور کرتے رہیے گا زندگی رہی اور آئندہ آیا تو پھر پوچھوں گا کہ صحیح تعریف میں نے کی تھی یا غلط محبت کہتے ہیں قدردانی کو اولاد اللہ نے عطا کی اولاد کی محبت کی محبت یعنی اولاد کی قدر دانی اس کو بھوک لگی ہے تو غذا فراہم کرو پیاس لگی ہے تو پیاس بجھاؤ لباس کی ضرورت ہے تو لباس دو تعلیم کی ضرورت ہے تعلیم دو اس کی قدر پہچانو قدر دانی کرو یہ ہے محبت کی تعریف اگر کوئی ماں آغوش میں بچہ لیے بیٹھی رہے اور بچہ بلک بلک کے روتا رہے بھوکا رہے دودھ نہ پلائے یا کہا جائے گا محبت ہے بچہ رو رہا ہے ماں اسے کہہ رہی میں تجھے بہت جانتی ہوں بیٹا چپ ہو جا میں تجھے بہت جانتی ہوں بیٹا چپ ہو جا یہی ڈوری دے ماں میں تجھے بہت جانتی ہوں میرے دل میں تیری بہت محبت ہے میں ماں ہوں ماں میرے دل میں ممتا ہے چپ ہو جا اسے دودھ چاہیے محبت نام ہے قدردانی کا قدردانی نام ہے حقوق کی ادائیگی کا قدردانی نام ہے فرض شناسی کا قدردانی نام ہے فرائض کی ادائیگی کا اگر محمد اور آل محمد سے محبت ہے تو زبانی دعوت بچے آ کے سال میں ایک مرتبہ مدرس ڈے پر ماں کو وش کر جائے فادرس ڈے ایک دن مقرر ہے اس دن فادر کو آگے پھولوں کا گلدستہ پیش کر دیتے بس بابا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں ماں میں تمہیں بہت چاہتا ہوں ماں بھی ماں رہے ماں کو بچے کی توجہ چاہیے اولاد ماں کے لیے خون کی چشم ہوتی ہے کبھی کبھی صرف ماں کی آرزو ہوتی ہے کہ بچے کو دیکھ لے ایک نظر بچے سے پیسہ نہیں چاہیے روٹی نہیں چاہیے کپڑا نہیں چاہیے مکان نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے بچہ چاہیے بچہ بچے کا دیدار بچے کی رو یا ماں بچے کو نہیں وہ فون کر کے کہہ دیتا ہے ہائے ہم ایسی ہائے پر پائے مسلمانوں عزیزوں مدینت الاولیاء کے اہل دل انسانوں اس تہذیب کو راہ نہ دو جوانوں بچوں ماں باپ کی قدر شناسی کرو بزرگوں اولاد کی قدر شناسی کرو محبت نام ہے قدر دانی اور قدر شناسی کا یہ کلچر نہ آنے دیں یہاں اولڈ ہوم نہ بننے دیں